دار ہوتے لاشی پہلی میں صرف مولانا کی قدر کرتا ہوں سبحان سبحان اللہ اس گاؤں کے اندر تاریخ اللہ

لیکن اہم مقامات میں کے کتاب واسطے حاضر ہو جانا یہ چیز جامع گفتگو چینی بلند سفر کلام اور چند بندے دشمن وہ کلام کی قدری ہو جاتی یا کلام ہو جانا اس واسطے

اس وقت میں میلاد شریف کے حوالے ایک گل سر کروں گا دوسری بخت میں بہت حوالے

کہ ملاد شریف دے مخالفین بہت بڑا گروہ ہندوستان کے اندر وہ مدرسہ دیو پانی کا جو بند مقصد فکر ہے کوئی اس کی مخالفت کرتے ہیں لیکن میں جناب ایک ایسا قطعی یقینی ثابت واقعہ سنانا مدرسہ کے بنتا جس کو

جس نے مدرسہ دیوبند مرکز بنایا سی انڈیا اس کا پوتا پتر کا پتر قاری محمد طیب وہ سی اس مدرسے کا اپنے دور کا کاری طیب کے دور مدرسہ دیوبان ایک جلسہ ہوا

وہ ساری کی ساری موضوع رکھا محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا سبحان اللہ یہ موضوع جلسے سبحان اللہ یعنی وہ خطاب کا موضوع جلسہ وہ خطبے کے بعد اور باللہ بسم اللہ شریف کے آیت پاک کاری تجیے مدرسہ دیوبند کتاب کا کرتا کہ میں وہ کتاب میں ابتدائی جملے پڑھ دینا کہ سارے واسطے نہیں کافی لیکن میں پڑھا گا اگرچہ اردو پڑھ دیا گا سمجھا گا اپنے بتا دیا بزرگا نے کیون تکلیف ہو رہی مدد سال کے بعد بزرگہ نے وہ درم یہ جلسہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مناسب کیا گیا ہے میں ایک جلسے گانے پہ تھا مدرسہ دیوباندے سے جلسہ ہوا تھی اس جلسے کے اندر مدرسے کے مقصد کے محتم نے جڑا خطاب کیا ہے پڑھنا بزرگان محترم یہ جلسہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منعقد کیا گیا ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منعقد کیا گیا ہے عید بھی بن گئے میلاد النبی بھی ہو گیا مدرسہ ہو جائے اس کا موضوع ہونے کے وضاحت کا کرنا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام اس موضوع کی پردہ گویا اس کا موضوع یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بات کا ذکر کیا جائے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کا ذکر عین عبادت ہے اور اللہ کے نزدیک بڑی بھاری طاقت اور قربت ہے اور سارے کمالات و برکات کا سر چشمہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ایک نعمت ہے سبحان جو مسلمانوں کو عطا کی گئی والا لفظ اپنا پڑا گا اس لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ایک نعمت ہے جو مسلمانوں کو عطا کی گئی اس لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ایک نعمت ہے جو مسلمانوں کو ادا کی گئی بار اپران کا مقصد میں اس وقت میلاد نبوی ہی کے بارے میں چند کلمات آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا اور اسی مناسبت سے یہ چند آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی میں چاہتا ہوں کہ کے سلسلے میں آپ بھی چونکہ ولادت کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں ولادت کا ذکر بھی کروں لیکن میں ایک ولادت کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ولادتوں کا ذکر کروں گا اور میں وہ سارا نہیں سمجھانا چاہتا مطلب گل سمجھانا چاہتا سمجھا جائے یہ کسی فرد واحد کی بات نہیں مدرسہ دیوبند بند بول رہا ہے مدرسہ دیوبند بند بول رہا گیا اور بول کے کی کر ہے حضور حضور کا بلال شریف پھر ہے یہ ذکر کرنا کہ اللہ کی ایک نعمت ہے وہ جڑا میں والا جملہ پڑیا اللہ کی ایک نعمت ہے جڑی مسلمانوں ادا کی گئی جڑی بلال ذکر اللہ کی نعمت ہے جڑی دیتی گئی سمجھا سچی دسیا ملاد شریف کا ذکر اللہ تعالی نے کنہوں کنہوں نے ہے مسلمان کرنے پڑھنے والے شمار سارے ہی لیکن یہ دسو اللہ تعالی کی عطا پہلے تو بے شک پہلے دن تو یہ کنا نو عطا ہوا ہے سنیا نو عطا ہوا ملاد شریف دا ذکر اللہ تعالی نے اہل سنت و جماعت نو دیتا ہے نعمت ہے اللہ تعالی نے مدرسہ جو دیوبند بول رہا ہے وہ بول کے کہتا ہے وہ درو دیوار کہتے وہ مینار کہتے وہ زمین کہتی وہ سامنے آسمان کہتے ہے ہر شہ بول کی کی یہ فرد روایت کی بات نہیں کہ قول اللہ جو وہ میں کہہ کر ٹال دو نہیں مرکز بول رہا ہے اس وجہ سے میں کسی شخص کی طرف نسبت نہیں کرتا میں کہہ رہا ہوں مدرسہ جو مرد بول رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کہ ملاد کا ذکر ایک نعمت ہے اللہ کی یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا دیتی تھی ساری دنیا کو سوائے تسلیم کوئی چارہ نہیں ملا کردہ نے سنیا نوا کیا سنیا کا مسلمان ہونا مدرسہ مطلب مسلمان سہاڑ اللہ

نمبر ایک نمبر دو اتنی بڑی ہدایت اتنی بڑی نعمت مدرسہ جو بن چکی سنیا تو گئی بے شک ورنہ اسماعیل تیل بھی اور ان کے جو بڑے سوال ہوتے ہیں اگر ہدایت نہ ہوا تو نعمت ہے نعمت تو نہیں وہ تو ہدایت اور نعمت سنیا تو جو سنیا ہدایت تو ہی کسی کسی پاس پاس جا سکتی ہے مدرا پیار

سبحان اللہ عالم زندگی قرآن کے جس حقیقت پہ پہنچ گئے ٹھنڈے کھا کھا کے اللہ تعالیٰ اپنے فقیر کو پہلے دن ہی اپنا بے شک توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ پڑھیا کسی کسی کسی کسی کسی نے نے نے نے غلط سمجھ سمجھ آیا آیا صحیح کچھ کچھ ہوا چھوٹے کھیتے کھایا کھا کے جا نقطے سے پہنچ گیا اللہ کا فکیر کوئی نہیں سارے فقیر نے کر کے پہنچ فکیر پیدا کیتے جنہوں پہلے سمجھا ہاتھ سیدھا سوکھا فکیر تو ڈب جائے Nigari, سو گیتا

ایڈی وی دن کافی کہ نہیں اور میں لطافت تباہ پڑے سمجھو کرنا کہ ابھی مایوس نہیں ہوں یہ ہدایت مدرسہ دو بند کچھ عرصے تو بعد داخل ہو گئی ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی دوسری ہدایات مدرسہ کے بند میں کبھی داخل ہو جائے

جس رنگ نے پیش مذہب کی حقانیت اور صداقت اس کا جڑا سبق وہ بھی سمجھا دیتا ہے کیوں کہ تیرے کو اللہ اللہ اللہ اللہ والا سبحان سبحان والے کا مطلب تا کر کے ہر کسی والا آنا پڑنا ہے یہ کسی نہیں جاتا بے شک ہاں، ہر والا پڑنا ہے اللہ والے اللہ اللہ والا ہاں پھر وہ کہتے ہیں شد اللہ اللہ کی جماعت یہی دوسری گل میں میں چاہتا اچھا۔ وہ سنگیو میرے تی سال ہو گئے بدلا بدلا مطلب سیاست معاشرت تعلیم معیشت دنیا کے ہر کتنے شعبے پڑے بے شک تی سال ہو گئے میں چیٹھی تو کالی کی بیٹھا بے شک اللہ خالی یہ نہیں ہاتھ مو بے بات والا ضرورت زبان کسی ہونی ہے سب کا

Oh, بیعت کرتا ہے نگاہ کرتا ہے رنگ دا ہائے ہائے ہائے سبحان اللہ بے شک یہ صحابہ کرام والا دین ہائے ہائے ہائے بے شک جس دین دے اگے کافر جس ہائے سبحان اللہ بے شک خدا نے کر کے آتا حکمت یقین آ حال ہوتا دنیا سے منع تو شک سبحان اللہ ختم حکومت کے حوالے اچھا اللہ بہت کچھ چھوڑنے

خون کی گدیاں بن گئی خون بن آپ کو اندازہ لگا اس وقت دس ہزار بندہ گیا لیکن افسوس یہ ہے کہ ملک دس ہزار مسلمان کے خون کا ملک ایک جگہ نہیں ہے الٹا جو کچھ ہویا مرزائیت میں پیدا اللہ اکبر مسلمان مرزائی با عزت با وقار طریقے ہر عہدے کے قائم موجود وسبے رسبے تبلیغ کرتے گیارہ ہزار مسلمان

مرزائی مرزائی کو اگر کوئی مسلمان مارے تو واپسی مسلمان مرتا ہے قتل ہوتا ہے کیوں آگے تو ہم نے پاکستانی شہری قتل کیا تو خون کا بدلا ہو تمہارا خون اور مرزائی کا خون برابر اسلام کرتے تمہارے آئیں کی بات کر رہے ہیں تمہارے کے مطابق مسلمان بلکہ اگر پہ آتا داتا حجمیری جیسا حضور سید خواجہ حجمیری جیسا آنا حضرت بریلوی جیسا داچار گھوڑا جیسا اگر مرزائی کو قدم کر بیٹھے قانون کے مطابق واپس ہم قتل ہی کیا جا ہے کیوں اس واسطے اس نے برابر دہشت ہی مارے ایک خطا ہوئی تھی خود سمجھدار ہو مرتاد کی سزا مرتاد نے مرتاد قرار دینا نہیں کافر کی سزا کافر کو کافر قرار دینا نہیں مثال دینا چور ہوتا ہے چور وہ لوگوں کے مال جان کا دشمن ہوتا ہے کیا چور نو بدنام کر دیتا جائے اشتہار لا دیتے جان چور چور بلانا چور چوریاں مک جان گیا مال بچ جان گے

اور جب چوری کرنی ہے مار بچاؤ چور مکاؤ ادھر کی طریقہ ہے سدا دو مالی چور نہیں چور نہیں آخر سدا جب دیکھی جائے گی پھر چور مکان گے مسلمان سب اس گھر متفق نے اور سنگیا ہندو سکھ یہود نسارا ہر حکومت اس گل کا متفق ہے چور سزا سزا دینی دینی دینی کسی کسی کسی کسی کچھ ملک نہیں دیکھے گا چور چور ہو کے بس ہوں بس چوری کرتا رہے خیر مارے چور کہہ دیتا چوری کر لیا

دلدائی چورے دے دین ایمان وہ کمینہ چور سمجھتے نبی اللہ تعالی معافی وہ جھوٹا تچال کرنا وہ بھی سمجھنا

تاکہ جو منہ کر رہا سبھی وہ منہ ہی نہیں لانا چاہیے ہم نے ہی چلوں جو اپنے دن سے پھر جائے اس کو ارے

پانچ سات واہ کردی ندی بنیادی پیار کر ستر سال ہو گئے پاکستان میں بنے اج تک کسی علاقے

سچا پاک نبی محمد کریم دنیا کا بادشاہ اچھا۔ کوئی نہ کوئی ممتاز اللہ دے ہوں گا دے پتھانا ہوں گا

جنہوں ہاتھ پڑھنے والا وہ بچارے زبان حال لتوں پڑ بے سرکن کدی ہوگا سبحان سبحان اللہ اللہ جو ہےش کا سبحان اللہ اقبال فرمود ہے اپنو دلوں نگاہ مرشد خرون لی حدیث

لیکن وہ کے کروڑوں کون بس جمع ہے میرے کئی موضوعات نے ایک میرا تاریخی کتاب ہے لاہور کا چند دن پہلا ہوا ہے ہندوستان مسئلہ ہے ختم نبوت اگر دنیا کائنات میں اس کے ساتھ کا کسی نے موضوع سنا ہو خیالوں میں گزرا ہو تو میں گزرا اور میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں دنیا میں ختم نبوت کا مسئلہ جس طرح میں جانتا ہوں اگر کوئی سانی اس کا نکلا ہے میں اس کا شکر ہوا جاؤں حقیقت اس طرح نہیں سمجھی گئی جس کے اس مسئلے کے تمام دشمن جڑے ان کا تاج کو رد ہوئے سبحان اللہ کم از کم چیز پہلے کسی شہر خود نو تو پہنچنا چاہیے

بے شک بے شک میرا ہوا یا میں شاخت کرنے میں چاہو کتاب لیا کتنے سا اور بلت اسلامیہ کتاب کا نام ہے اس کتاب کے آخر میں بھٹو کی پوری تقریر ہے جب عیسائیوں کو کافر قرار دیا جا رہا تھا اس تقریر کے اندر دو باتیں اس کو جاؤ دے کو اس کا جواب کرو بھٹو نے کہا تھا جو اس قانون کے متاثرین ہیں یعنی ملتا ہے ان کو پریشان ہونا چاہیے یہ یہ قانون کے کے کے کے طویل طویل مفاد مفاد حق حق میں میں مرزائیوں ہے کی مطلب انہوں لما مفاد حاصل ہو جانا پریشان نہ ہو بھی بھی رہیں رہیں گے نیچرل گے

میں اگر غلط ہے پھر وہ جانے صحیح ہے کو اس کا مطلب ہے تحفظ مرزائیت بھی دیا گیا تحفظ ختم نبوت نام ہے اور حقیقت میں تحفظ مرزائیت ہو گیا چھوٹا منہ بڑی بات کوئی بات نہیں کم خرچ کا لوگ ہے یہ مولانا محمد احسن صاحب تشریف فرما ہے فاضل ہے عالم ہیں اللہ تعالیٰ نے باپ کا صحیح وارث بنا ہے ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ کم تھا کر اول لے لاتے یہ عربی کا مشہور مقولہ ہے کتنی باتیں ہوتی ہیں جو پہلے پچھلوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں کیوں ایسا ہے نا اس کو اس قبیلے سے سمجھ لوں لمبوں جا کر کے لیکن یہ بھی میں اللہ اللہ اشلا کے طور پر کہہ رہا ہوں سمجھ آئی ہاں یعنی انتہائی کو ظاہر کرنا ہے ٹھیک ہے مسلمان الحمد اللہ شہادت ہے ہمارا اسلام نے لکھا ہے اگر مسلمانوں کافروں سے جنگ ہو رہی ہے جنگ کے دوران مسلمانوں کی فوج سے اور ایک شخص نکل ہو جائے کافروں پر حملہ ہوتا ہے اور ان کی فوج کے اندر داخل ہو جاتا ہے اس وقت واسطے ایسا کرنا جائز اور شہادت پاوے گا جس وقت کہ اس کو یہ اعتقاد ہو کہ میں دشمن کا ضرور نقصان کروں گا جی میں گا لے لے گا نہیں مرا لگا پھر گانا مرنا جائے گا اگر نہیں تو خراب میرے باق میں نہیں پی بے شک سویرے اور بندہ اٹھے جا کے کے کے ہندو ہندو کا بارڈر جائے تھے واسطے انہوں نے تھلے سر دے کے آگے گی تھلے آ گیا ہو گیا اور شہید سب

اساں میرا پورا ایک موضوع ہے راول پنڈی ہم کرنے میں شریک کیوں نہیں پنڈی تھا راول پنڈی راول پنڈی راول پنڈی میں آیا ایک ہفتہ ہو گیا ہم کرنے میں شریک کیوں نہیں وہ دے اندر سنو اللہ اکبر کبیرا بڑے بڑے عجیب انکشافات واٹے ہون گے جڑے زندگی دے سوال کی شفاعت زندگی ہاں۔ باقی سجنوں بچے بچارے نوجوان لیکن حق بنتا ہے وہ راہ پسانا چاہیے جہاں سلام سال ہی

آخر